اللہ نے تم پر جس کا کھانا حرام کیا ہے وہ صرف مردار خون خنزیر کا گوشت اور وہ جانور ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو سو جو شخص مجبور ہو جائے جب کہ وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کھانے یا استعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ بہت بخشنے والا حد مہربان ہے